گناہوں کے سبب بھی مصیبت آتی ہے مصیبت آنے پر دل کو عز و جل سے ڈرانے صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہ کرتے ہوئے یہ ذہن بھی بنائیے کہ ہم ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں نہ کہ کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے پارہ پچیس سورہ شعراء کی آیت اکتیسویں آیت کریمہ میں ارشاد باری ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ عورتوں میں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے صدر صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں مراد یہ کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں ان تکلیفوں کو اللہ و ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رافع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ سزا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی مصیبت ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے چنانچہ تاجدار رسالت شان شاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے مختلف وظائف کا معمول بنا لیجیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں اس قسم یعنی بدشگنی وغیرہ کے خطرے وسوسے جب کسی جب کبھی پیدا ہوں ان کے واسطے قرآن کریم اور حادث شریف سے چاند مختصر اور بے شمار نافع فائدے دینے والی دعائیں لکھتا ہوں انہیں ایک ایک بار خواہ زاہد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اور آپ کے گھروں میں آپ کے گھر میں پڑھ لیں اگر دل پختہ ہو جائے اور وہ وہاں میں جاتا رہے بہتر ورنہ جب وہ وسوسہ پیدا ہو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں اور شیطان ملعون کر ڈرانا جھوٹا چند بار یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ وہم بالکل زائل یعنی ختم ہو جائے گا اور اصلا کبھی کسی طرح اس سے کبھی نقصان نہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا وہ دعائیں یہ ہیں دعائیں عربی میں میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کتاب سے دیکھ لیجئے گا پہلی دعا ہمیں نہ پہنچے گی مگر جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دی وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا لازم سورہ توبہ اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا اچھا بنانے والا سورہ عمران الہی اچھی باتیں کوئی نہیں لاتا تیرے سوا اور بری باتیں کوئی دور نہیں کرتا تیرے سوا اور کوئی زور طاقت نہیں مگر تیری اس طرف سے مصنف ابن شیبہ الہی تیری فعال فعال ہے اور تیری ہی خیر خیر اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں مصنف ابن شیبہ الحمدللہ نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھنے کے لیے تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سنتوں پر اجتماعات مدنی قافلوں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت مدنی تربیتی کورس فرض علوم کورس مدنی چینل اور درس فیضان سنت وغیرہ کے ذریعے خوب سرگرم عمل ہے آپ بھی دعوت اسلامی کا ماحول سے وابستہ ہو جائیں اس کی برکت سے انشاءاللہ اخلاق صاف وغیرہ محسوس طور پر غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دفت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کرے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں برا سفر کرے ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل عاقبت عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا جس کے نتیجے میں گناہوں کی کثرت پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فیش کلامی فوش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود پاک کا ورد ہوگا اور زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعمت ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی غصے کی جگہ نرمی بے صبری کی جگہ صبر تحمل تکبر کی جگہ عاجزی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا دنیاوی مال دولت کے لالچ سے پیچھا چھوٹے گا اور نیکیوں کی ہرس ملے گی الغرض بارہ بار الغرض بار بار رہے خدا زوجل میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ اقبال آپ کی ترغیب اور تحریر کے لیے عشقان رسول کی صحبت کی برکت سے معمولو یعنی بھری ہوئی ایک مدنی و بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چنانچہ نشے کی عادت بد چھوٹ گئی نشے کی عادت بد چھوٹ گئی اتار آباد جیکب آباد باب الاسلام سندھ کے علاقے ٹھل سے تعلق رکھنے والے سلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے پہلے میں غلط عقائد کا حامل اور اخلاقی برائیوں کی دلدل دلدل میں دسا ہوا تھا روزانہ رات کو آٹھ سے بارہ بجے تک بھانگ چرس اور شراب وغیرہ کا نشہ کیا کرتا تھا پھر بدمست ہو کر گھر پہنچتا اور بستر پر بے سدھ ہو کر سو رہتا میری ماں میری حالت دیکھ کر روتی رہتی اور مجھے سمجھاتی لیکن مجھے پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا پھر غالباً دو ہزار دس میں ہمارے علاقہ علاقے میں سیلاب آیا تو ہم نے ایک محفوظ مقام پر پناہ لی وہاں میں وہاں میں شدید بیمار ہو گیا تھا کہ مجھے خون کی الٹیاں آنے لگیں میری خوش نصیبی کے اسی دوران میری ملاقات ایک دم سلامی والے سے ہو گئی جس نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار مدنی قافلے میں سکھر کی طرف سفر کیا مجھے بدعقیدگی اور نشے کی عادت بد سے توبہ کی توفیق ملی پھر راہیں کھلتی چلی گئی مدنی کام کرتے کرتے مجھے اصول علم دین کا ایسا شوق ہوا کہ میں نے لاڑکانہ فاروق نگر میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا کچھ عرصے بعد باب المدینہ کراچی منتقل ہو گیا تادم بیان جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق باب المدینہ کراچی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں نیک فال یا اچھا شگون لینا نیک فال یا اچھا شگون لینا بدشگونے کی ضد ہے یعنی کسی چیز کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھنا اور یہ مستحب ہے مثلا بزرگان دن کی زیارت ہونا بدھ کے دن نیا سبق شروع کرنا پیر اور جمعرات کو سفر شروع کرنا ہمارے مکی مدنی ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فال لینا پسند تھا چنانچہ ارشاد فرمایا بد فالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے لوگوں نے عرض کی فال کیا چیز ہے فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے میرات المناجی جی، میرات المناجی میں اس حدیث کے تحت ہے غالباً یہاں تیرا سے مراد بدفالی لینا ہے خواہ پرندے سے ہو یا چرند جانور سے یا کسی اور چیز سے کیونکہ بدفالی متلقن ممنوع ہے قرآن مجید میں تطیر اور تعین بمانے بدفالی آیا ہے اور رب فرماتا ہے ترجمہ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں سورہ یاسین اور فرماتا ہے ترجمہ انہوں نے فرمایا تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہے سورہ یاسین مقصد یہ ہے کہ اسلام میں بدفالی کوئی شے نہیں کسی چیز سے بدفالی نہ لو اچھا کلمہ جو کسی سے سنے کے تحت مفت صاحب لکھتے ہیں جسے کوئی شخص کسی کام کو جا رہا ہے جیسے جیسے کوئی شخص کسی کام کو جا رہا ہے کسی سے آواز آئی یعنی اے کامیاب ہونے والے یا اے برکت یا اے راشید یعنی اے ہدایت یافتہ یہ جانے والا یہ الفاظ سن کر کامیابی کا امیدوار ہو گیا یہ بالکل جائز ہیں بعد دکاندار صبح کو یا رزاق گم شدہ کے تلاشی یا واحد یا واجد یعنی اے پانے والے مسافر لوگ یا سالب یعنی اے سلامتی والے حاجی و غازی لوگ یا منصور یعنی اے مدد یافتہ یا ببرور اور ظاہر لوگ یا مقبول یعنی کہ مقبول ہونے والے سن کر خوش ہو جاتے ہیں یہ سب اسی حدیث سے ماخوذ ہے اچھا معلوم ہوتا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہ یا راشد اے ہدایت یافتہ یا نجی اے کامیاب سنیں صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد الزمی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا معلوم ہوتا کہ یہ کامیابی اور فلاح کی فال نیک ہے اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین نے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے سہیل بن امر جو اس وقت جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کو بیجا ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اب تمہارا کام آسان ہو گیا شار بخاری حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ارشاد السارہ ارشاد السارے میں لکھتے ہیں یعنی یہ نیک فال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو پسند کرتے تھے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ ابرجوز رحمۃ اللہ تعالیٰ اس فرمان رسول کے تحت لکھتے ہیں یہ فرمان علی شان اچھے نام سے اچھے شگون لینے کے مستحب ہونے پر دلیل ہے اچھا شگون لیا رسول اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے لیکن آپ نیک فعال لیتے حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہم کے ستر سوار ستر سواروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کون ہو انہوں نے کہا بری یادہ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی طرف مڑ کر فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور اچھا ہو گیا پھر فرمایا تم کون لوگ سے تم کن لوگوں سے ہو انہوں نے کہا اسلم سے آپ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا سلمنا ہم سلامتی سے رہیں گے پھر فرمایا تم کس قبیلے سے ہو انہوں نے کہا بنو سم سے بروسام سے آپ صلی وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا اچھے نام والے سے کام لیا نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک اونٹنی منگوائی اور فرمایا اسے کون دو ہے اسے کون دو ہے یعنی دودھ نکالے گا یعنی دودھ نکالے گا ایک شخص نے عرض کی میں دریافت میں دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا مر مرات مر یعنی کڑوا فرمایا تم بیٹھ جاؤ ایک اور شخص کھڑا ہوا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام جم راتھن یعنی انگارہ بتایا اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اب حضرت سیدنا یعیش غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور دریافت کرنے پر اپنا نام یعیش یعنی زندگی گزارنے والا بتایا تو ارشاد ہوا تم اونٹنی کو دھو یعنی اس کا دودھ نکالو پرندوں اور جانوروں سے نیک فال نہیں لے سکتے نیک فال صرف کسی اچھی بات نیک شخص کی زیارت یا بابرکت بابرکت یا مثلا یا عید پیر شریف وغیرہ سے لے سکتے ہیں پرندے اور جانوروں سے جس طرح برا شگون لینا منع ہے اسی طرح نیک فال لینے کی بھی اجازت نہیں ہے تفسیر کبیر میں ہے اہل عرب کے نزدیک فال اور بدشگونی کا معاملہ ایک تھا سید سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فال کو برقرار رکھا اور بدشگونی کو باطل قرار دیا امام محمد راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعال اور بدشگنی میں فرق کا بیان ضروری ہے اس سلسلے میں بہتر بات یہ ہے کہ انسانی روح درندوں اور پرندوں کی روحوں سے زیادہ قوی اور صاف ہوتی ہے لہٰذا انسان کی زبان پر جانی ہونے انسان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے سے استدلال کرنا فعال لینا ممکن ہے لیکن پرندوں کے اڑنے یا درندوں کی کسی حرکت سے کسی بات پر استدلال کرنا استدلال کرنا یعنی یعنی اچھا یا برا شگون لینا ممکن نہیں کیونکہ ان کی روحیں کمزور ہوتی ہیں اس میں خیر و شر کی کیا بات ہے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے ہمارے پاس سے ایک پرندہ چہچاتا ہوا گزرا مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے کہا خیر ہی ہوگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی صلاح فرمائی اور کہا نہ خیر ہوگی نہ شر ہوگا یعنی ایک پرندہ چہچاتے ہوئے اڑ رہا ہے تو اس میں خیر اور شر کی کیا بات ہے ناگواری کا اظہار کیا امام تاؤس رحمت اللہ تعالیٰ ایک شخص کے ہمراہ سفر میں تھے اس نے کوے کی آواز سنی تو کہا خیر ہوگی یہ سنتے ہی آپ نے ناگواری سے فرمایا اس میں خیر یا شر کی کون سی بات ہے میرے ساتھ مت جاؤ ان کا آنا فال حسن تھا میرے اکال حضرت امام علیہ سنت مجد ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اپنے دوسرے سفر مدینہ کے حوالے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب یہاں کامران ایک جگہ کا نام میں نو دن ہو چکے کل جہاز پر جانا ہے دفتن یعنی اچانک رات کو میرے سب ساتھیوں کو درے شکم شکم یعنی پیٹ کا درد و حسال اس حال یعنی پیچش عارض یعنی لاحق ہوا میرے درد میرے درد تو نہ تھا مگر پانچ بار اجابت یعنی رفع حاجت کو مجھے جانا ہوا دن چڑھ گیا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوا باہر ترکی مرد اور اندر عورتوں کی کو ترکیہ عورت روزانہ آ کر دیکھا کرتے میرے بھائی نن میاں سلمہ یعنی علامہ محمد رضا خان کو اندیشہ ہوا اور عزم کر لیا کہ اپنی حالتوں کو ڈاکٹر سے کہہ دو مجھ سے دریافت کیا میں نے کہا اگر بیمار سمجھ کر روک لیں لیں گے اور حج کا وقت قریب ہے معاذ اللہ وقت پر نہ پہنچ سکے تو کیسا خسارہ یعنی نقصان ہوگا کہا اب ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی آتے ہوں گے اگر انہیں اطلاع ہوئی تو ہمارا نہ کہنا اخفا یعنی پوشیدگی میں نہ ٹھہرے گا میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اپنے حکیم سے کہہ لوں مکان سے باہر جنگل میں آیا اور حدیث کی دعائیں پڑھیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد یعنی مدد طلب کی کہ دفعتاً سامنے سے حضرت سیدنا شاہ غلام جیلانی صاحب سجدہ نشین سرگار سرکار مانساہ شریف کے اولاد امجد حضرت سیدنا غوث اعظم سے تھے اور ممبئی سے ہمارے ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور ممبئی ممبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا سامنے سے تشریف لائے ان کی تشریف آوری فال حسن یعنی نیک شگون تھا میں نے ان سے بھی دعا کو کہا انہوں نے بھی دعا فرمائی مجھے مکان سے باہر آئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے اب جو مکان میں جا کر دیکھا بحمد اللہ سب کو ایسا تندرست پایا کہ گویا مرض ہی نہ تھا درد درد درد وغیرہ کیسا اس کا ظخ بھی نہ رہا سب ڈھائی تین میل پیادہ یعنی پیدل چڑھ کر سمندر سمندر سمندر کے کنارے پہنچے بادشگنی اور اچھے شگون میں فرق ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بادشگنی لینا شرن ممنوع اور اچھا شگون لینا مستحب ہے اس کے علاوہ اچھا شگون لینا ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جبکہ کہ بدشگنی نہنجار ہنجار کا شیوا ہے اچھا شگون لینے سے اللہ تعالیٰ اللہ زوجل کے رحم و کرم سے اچھائی اور بھلائی کی امید ہوتی ہے جبکہ بدشگنی سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے نیک فال سے دل کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہر کام کی جدوجہد اور تکمیل کے لیے ضروری ہے جب کہ سے بلا وجہ رنج اور تردد پیدا ہوتا ہے نیک فالی انسان کو کامیابی حرکت اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے جب کہ بدشگنی مایوسی سستی اور کہلی پیدا ہوتی ہے جبکہ بدشگنی سے مایوسی سستی اور کہلی پیدا ہوتی ہے جو تنزلی کی طرف لے جاتی ہے منات المناجی میں ہے نیک فال لینا سنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور بد فال لینا ممنوع کہ اس میں رب عزوجل سے نا امیدی ہے امید اچھی ہے نا امید بری ہمیشہ رب سے امید رکھو خلاصہ کتب کسی شخص جگہ چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں شگون کا معنی ہے افعال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا اگر اچھا سمجھا تو اچھا شگون یا نیک فعال ہے اور اگر برا شگون اور اگر برا سمجھا تو بدشگونی ہے نیک فعال لینا مستحب ہے بد یا بدشگونی لینا شیطانی کام ہے بدشگونی پر گناہ اس وقت ہوگا جب اس کے تقاضے پر عمل کر لیا اور اگر اس خیال کو کوئی اہمیت نہ دی تو کوئی الزام نہیں بدشگونی لینا عالمی بیماری ہے مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگوں مختلف لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونیاں لیتے ہیں بدشگونی انسان کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بے حد خطرناک ہے بدشگونی سے ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے بدشگونی لینا مسلمان کو زیب نہیں دیتا بلکہ یہ غیر مسلموں کا پرانا طریقہ ہے دور حاضر میں بھی بہت سی غلط سلط اعتقاد توہمات اور نجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں جن کا تعلق بد شگنی سے بھی ہوتا ہے مثلا مائے سفر کو منحوس جاننا چھینک کو منحوس جاننا ستاروں کے اثرات پر یقین رکھنا مسلسل بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا گھر میں پپیتے کا درخت لگانے کو منحوس سمجھنا شوال یا مخصوص تاریخوں میں شادی کو منحوس جاننا عورت گھر اور گھوڑے کو منحوس سمجھنا وغیرہ استخارہ کرنا جائز و مستحسن ہے نظر لگنا ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسلامی عقائد کے معلومات حاصل کر کے اللہ عز و جل پر سچا توکل کر کے بادشگنی کے تقاضے پر عمل نہ کر کے اور مختلف وظائف کے ذریعے بادشگنی کا علاج کیا جا سکتا ہے